حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی منزل میں اترتے تھے تو زہر کی نماز پڑھنے سے پہلے وہاں سے کوچ نہ فرماتے تھے ایک آدمی نے کہا اگرچہ سورج سر پر ہوتا فرمایا اگرچہ سورج سر پر ہوتا سنن نسائی حدیث نمبر چار سو ننانوے